بسم اللہ الرحمن رحیم نحمده ونصلي على رسول کریم ولا علیہ وا صحاب آج کی گفتگو کا عنوان ہے روایت حدیث اور اقسام حدیث علم حدیث بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ وہ ہے جس کو علم روایت کہتے ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جس کو علم درایت کہتے ہیں علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلے سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے لے کر ہم تک پہنچی ہے روایت صنعت راوی راوی کا سچا یا غیر سچا ہونا راوی کا کردار راوی کا حافظہ یہ ساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن پر اور حدیث کے اس حصے پر ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے عبارت ہے یہ میں اپنے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ایک کتاب ہے اور ساری سیاہ ستہ اس میں شامل ہے مکمل سیاہ ستہ کا نسخہ ایک والیوم میں ایک ہمارے دوست نے شائع کیا ہے جس میں ساری کی ساری چھ کتابیں شامل ہو گئی ہیں ایک حدیث میں پڑھتا ہوں جس میں پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہے کتاب الایمان کا باب نمبر پانچ ہے باب کا عنوان ہے باب ای الاسلامی افضل سب سے اچھا اسلام سب سے افضل اسلام کس کا ہے یا کون سا ہے حد ثنا سعید ابن ابن بن سعید کال حد ثنا ابی قال حد ثنا ابو بردت ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسا رضی اللہ تعالی عنہ کالا کالو یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدی یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو حصے ہیں ایک حصے میں کچھ نام آئے ہیں یہ ان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی سعید ابن یاہیا ابن سعید القرشی یہ امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا ابی مجھ سے میرے والد نے بیان کیا یعنی یاہیا ابن سعید القرشی نے وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا ابو بردا ابن عبداللہ ابن ابی بردا یہ ابو بردا حضرت ابو مسا شری جو مشہور صحابی ہیں ان کے پوتے تھے ابو بردا ابن عبداللہ ابن ابی بردا وہ اپنے دادا ابو بردا سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد حضرت ابو مسا شری سے روایت کرتے ہیں یہاں تک یہ سند ہے اور سند سے متعلق جتنے مسائل و معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں اس کو خارجی مطالعہ حدیث یا خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے حدیث کے سورس اور ماخذ کا مطالعہ کر کے یہ چلایا جائے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ راوی جن جن سے یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں یہ کن کن صفات کے حامل تھے ابھی ان کی بات کرتے ہیں انہوں نے جس جس راوی سے روایت کیا ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے امام بخاری پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتا ملاقات ہوئی ہے اور واقعتا انہوں نے قصب فیض کیا ہے امام مسلم کے نزدیک یہ تحقیق ضروری نہیں ہے اگر وہ دونوں معاصر ہیں ایک علاقے میں رہتے تھے دونوں کی ملاقات کا امکان تھا تو امام مسلم کے لیے یہ کافی ہے وہ آگے تحقیق نہیں کرتے امام بخاری یہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ثابت ہوئی ہو اس کے بعد پھر ان سے وہ روایت لیتے ہیں یہ سارے مسائل اس میں زیر بحث آتے ہیں اس کے بعد متن حدیث کا معاملہ آتا ہے یعنی اس ارشاد گرامی کا کہ صاحب کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں اس ارشاد گرامی کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی اس فن کا نام ہے علم درایت لہذا پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں علم روایت میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحمل کیسے کیا راوی کے دو کردار ہیں علم حدیث کے بارے میں ایک کردار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث حاصل کی ایک کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی ایک کو کہتے ہیں تحمل اور ایک کو کہتے ہیں ادا تحمل کا ترجمہ آپ انگریزی میں کر سکتے ہیں ریسپشن اور ادا کا ترجمہ کر سکتے ہیں ڈیلیوری جب اس نے حدیث کو ریسیو کیا اور جب آگے ڈیلیوری کی یہ دو الگ الگ اسٹیجز ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرائط ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحمل حدیث سے کیا مراد ہے تحمل حدیث یعنی جب وہ حدیث کا مواد حاصل کر رہے ہیں وہ راوی اس کے طریقے کیا کیا ہیں سب سے پہلا طریقہ تو سما کہلاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست استاذ کی زبان سے شیخ کی زبان سے سنا ہو شیخ نے حدیث پڑھ کر ان کو سنائی ہو اور سنانے کے بعد اجازت دی ہو یہ طریقہ سما کہلاتا ہے اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ آتا ہے قرات کا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ شاگرد نے استاد کے سامنے قرات کی ہو اور قرآن سننے کے بعد استاد نے اس کی اجازت دے دی ہو کہ یہ تمہاری قرآن درست ہے اب اس طرح تم آگے میرے حوالے سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو تیسرا درجہ اجازت کا ہے اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاد نے کسی صاحب علم کو جس کے علم تقوی اخلاص پر بھروسہ ہو یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ یہ شخص علم حدیث کا علم رکھتا ہے کسی خاص مجموعہ حدیث کی اجازت اس کو دے دی ہو یہ طریقہ اجازت کا آج بھی رائج ہے ماضی میں بھی رائج تھا اور ایک دوسرے کو اجازت دینے کا طریقہ تابین اور تبا تابین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ تین درجے تو وہ ہیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور سیاح سطح کی اکثر احادیث انہی تین طریقوں سے آئی ہیں زیادہ سما کے طریقے سے اور کچھ حصہ قرآد کے طریقے سے اور تھوڑا حصہ اجازت کے ذریعے جو بہت تھوڑا ہے ان تین کے علاوہ بقیہ طریقوں سے سیاہ ستہ میں کوئی حدیث شامل نہیں ہے اس کے بعد طریقہ ہوتا ہے مناولہ کا طریقہ مناولہ کے معنی حوالے کر دینا یا کسی کے کو سونپ دینا مناولہ سے مراد یہ ہے کہ شیخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے ایک حدیث ہے اس میں سو ہیں یا دو سو ہیں یا پانچ سو ہیں وہ حدیث کا مجموعہ کسی کو دستی طور پر حوالے کر دیا جائے کہ آپ یہ کتاب میرے سے لے لیں یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ اس میں جو روایات ہیں وہ میری طرف سے بیان کر سکتے ہیں مناولہ کا طریقہ تابین اور تبا تابین کے زمانے میں رائج نہیں تھا بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدون ہو گیا کتابیں مرتب ہو گئیں مجموعے مستند طور پر تیار ہو گئے تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہو گیا کہ ایک شیخ اپنے لکھا ہوا مجموعہ دوسرے کو اپنے شاگرد کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ لو اور اس کی بنیاد پر تم روایت کر سکتے ہو یہ طریقہ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا اور سیاستہ میں اس کی کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ دو کی کتابیں ہیں ان میں بھی اکثر و بیشتر حدیث اس طریقے کے مطابق نہیں ہے اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی اس کے بعد پانچواں طریقہ تھا مکاتبہ کا کہ کسی استاد نے شاگرد کو کوئی حدیث لکھ کے بھیجی اور لکھ کے بھیجنے کے بعد اس کی اجازت بھی دے دی یا شاگرد نے استاد کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ فلاں حدیث یا اس مضمون پر کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے آپ براہ کرم مجھے مطلع اس استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کر دیا یہ طریقہ مکاتبہ کہلاتا تھا بظاہر آپ کو خیال ہوگا کہ اس کا درجہ تو پہلے ہونا چاہیے لیکن اس کا درجہ بعد میں تھا اس لیے کہ اس زمانے کے ذرائع آمد رفت کے حساب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مہینے سال سال لگتا تھا یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پہنچی ہے جو فرض کیجئے کہ نیشا پور میں یا سمرقند میں یا بخارا میں بیٹھ کر کسی نے لکھی اور وہ قاہرہ میں کسی کے پاس آٹھ مہینے کے بعد پہنچی اب قاہرہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر اسی کی تحریر ہے جس کی بتائی جا رہی ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف سے منسوخ کر دی ہے چونکہ اس کا امکان موجود تھا آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے آپ کو کوئی خط سعودی عرب سے مکہ مکرمہ سے آتا ہے آپ ٹیلی فون پہ معلوم کر لیں کہ واقعی یہ خط ان کا ہے کہ نہیں ہے اگلی مرتبہ وزٹ میں تصدیق کر لیں تو آج کسی تحریر کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے آج اگر تحریر کے ذریعے حدیث کی روایت ہو تو اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا لیکن اس زمانے میں جب یہ تصدیق اور تعین بڑی دشوار تھی اس لیے محدثین نے اس درجے کو بعد میں رکھا اور یہ پانچواں درجہ ہے چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا اعلام کے معنی اطلاع کرنا اور بتا دینا کہ فلاں جگہ یا فلاں تحریر یا فلاں شخص کے پاس جو احادیث ہیں وہ مستند حدیثیں ہیں اور تم میری طرف سے ان کو حاصل کر سکتے ہو اور لے کر روایت کر سکتے ہو یہ طریقہ بھی سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب میں اختیار نہیں کیا گیا طبقہ دوم کی کسی کتاب میں اختیار نہیں کیا گیا یہ بہت بعد میں ان کتابوں میں اختیار کیا گیا جو طبقہ سوم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں پھر وسیعت کا طریقہ تھا کہ شیخ نے وسیعت کی کہ میرے پاس جو مجموعہ ہے یہ میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت دے دی جائے کہ میری طرف سے ان کی روایت کرے مسند امام احمد میں کچھ روایات ہیں جو وسیعت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد کو پہنچی تھی اس کے بعد ایک طریقہ وجادہ کہلاتا تھا وجادہ یہ آٹھویں اور آخری طریقہ ہے جس کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جائز نہیں تھی اس وقت کے لفظ پر غور فرمائیے گا اس وقت وجادہ کے طریقے سے روایت جائز نہیں تھی وجادہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے یہ جائز نہیں سمجھا گیا اس لیے کہ یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر جو دستیاب ہوئی ہے یہ واقعی اسی شیخ کی تحریر ہے یا جب لکھی گئی تو کیا شیخ نے اس کو دیکھ کر ویریفائی کر دیا تھا کہ یہ صحیح لکھا گیا ہے اس میں غلطی کا چونکہ امکان موجود تھا اس لیے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہے اس لیے کہ یہ سیاہ ستہ چھپی سامنے موجود ہے اور ہزاروں انسانوں نے ان کے تبات میں اور اشاعت میں حصہ لیا ہے بڑے بڑے جید اہل علم اور محدثین نے ان کتابوں کی پروف ریڈنگ کی ہے اور یہ ہر جگہ دستیاب ہیں آج کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا کوئی ایسا نسخہ شائع کر دے جس میں اغلاط ہوں جس میں الحاقات ہوں اس لیے آج یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ یقینی ہو سکتا ہے اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کا نسخہ سامنے رکھیں اور اس میں سے حدیث بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات دوسرے کو بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ آٹھ طریقے تحمل حدیث کے تھے اور یہی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی اس کے لیے تحمل ہے لیکن جس سے حاصل کی اس کے لیے ادا ہے جب وہ آگے چل کر دوسرے کو یہ کنوے کرے گا دوسرے کو ڈیلیور کرے گا یہ معلومات تو ان کے لیے ادا ہوگا اس کے لیے تحمل ہوگا تو تحمل اور ادا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ان حدیث کے طریقوں کی حد تک یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں اچھا اس کے بعد اجازہ کا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے اجازہ یہ ہوتا تھا کہ شیخ نے اور یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ کسی بڑے مشہور شیخ حدیث سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا امتحان لینے کے بعد یہ یقین ان کو ہو گیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت ہے آپ سے پڑھوا کے سن لیا جگہ جگہ سے اب اس میں حدیث کے متن میں کسی کمی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے اسے کتابیں چھپی موجود ہیں اب صرف یہ تیقن اور تعین باقی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث کا متن پڑھ کے اس کو آگے بیان کر سکیں یہ تیقن کرنے کے بعد وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں لکھ کر آپ کو سند دے دیتے ہیں اس طرح کی سندیں لوگ حاصل کرتے چلے آئے ہیں میرے پاس بھی اس طرح کی بہت سی سندیں ہیں اور ایسے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن کی سند لینا ایک شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے یہ چیز اجازت کہلاتی ہے اجازت متعین کتاب کی بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کی کچھ احادیث آپ سے سنی اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ صحیح بخاری پڑھ سکتی ہیں آپ کو اجازت دے دی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری سیاستہ کی اجازت ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی خاص صنعت کی اجازت ہو کہ فلاں صنعت سے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہے اس طرح کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ اجازت ہمیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہیے غیر متعین اور مبہم چیزوں کی اجازت جائز نہیں ہے مثلا کوئی شیخ آج یہ کہیں کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی تو یہ مبہم چیز ہے یہ جائز نہیں ہے خود ان کو کیا ان تمام احادیث کی اجازت ہے اور تمام احادیث سے کیا مراد ہے احادیث کے بہت سے مجموعے ہیں بعض مجموعے مروج ہیں بعض مجموعے زیادہ مروج نہیں ہیں تو متعین مجموعے کی اجازت دی جائے یہ بات تو ہمیشہ درست سمجھی گئی اس وقت سے جب سے کتابیں مدون ہو کر عام ہو گئیں شائع ہو گئیں اور ان میں کسی قسم کی رد و بدل کا یا بھول چوک کا امکان نہیں رہا لیکن اس کے باوجود بھی مبہم اور جنرل اجازت ایبسٹریکٹ اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کرنے کی اجازت ہے یہ آج بھی درست نہیں ہے پہلے بھی درست نہیں تھا اچھا مناولہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دستی طور پر طالب علم کو دے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی اس میں یہ شرط تھی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ سراہ سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر اجازت ہے تو شاگرد کو ان کو آگے بیان کرنے کی اجازت ہوگی ورنہ اجازت نہیں ہے تو پھر ان استاد کے حوالے سے وہ آپ روایت نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ کسی شیخ حدیث سے ملیں اور وہ آپ کو صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دے دیں تو صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دینا اور چیز ہے اور ان کی صنعت پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا اور چیز ہے اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد آپ کے صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دیں ساتھ کے ساتھ تو مناولہ معتبر ہوگا ورنہ محض مناولہ معتبر اجازت کے معاملے میں یا روایت کے معاملے میں نہیں ہوگا جہاں تک مکاتبت کا تعلق ہے مکاتبت کے ساتھ اگر تیقن کے ساتھ یہ اجازت بھی شامل ہے اور یہ یقینی ہو جائے کہ یہ تحریر انہی بزرگ کی ہے ماضی میں اس کا تعین ایسے ہوتا تھا مثلا امام بخاری نے ایک بزرگ کو خط لکھا اپنے استاذ کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں ورژنز یا روایات بھی موجود ہیں آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں انہوں نے امام بخاری کو متن لکھ کے بھیجا اس کے ساتھ دو آدمی گواہان بھی بھیجے ان گواہوں نے جو مستند معتبر گواہ تھے آ کے امام بخاری کے سامنے گواہی دی کہ ہمارے سامنے انہوں نے اپنے قلم سے یہ تحریر لکھی تھی اور اپنی مہر لگائی ہے یہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ تحریر انہیں کی لکھی ہوئی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر روایت کی جا سکتی ہے اور امام بخاری نے ایک دو مقامات پر مکاتبہ مال اجازہ ما شہادہ دو شرطوں کے ساتھ گواہی بھی اور اجازت بھی یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر وہ عام مکاتبت سے اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا اس لیے امام بخاری نے ان کی اجازت دی ہے امام بخاری یا امام مسلم کے یہاں ایک دو احادیث جو مکاتبہ کی بنیاد پر روایت ہوئی ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں اخبار عنی فلان کتابتن بخط ہی فلاں بزرگ نے مجھے اطلاع دی کتابتن تحریر طور پر بخط ہی اپنے رسم الخط میں اپنی ہینڈ رائٹنگ میں مجھے لکھ کر اجازت دی اور بعض جگہ اس کا بھی التظام ہے کہ فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں جنہوں نے حلفیہ میرے سامنے بیان کیا کہ یہ ان بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے یہ تحمل کے طریقے تو علم روایت سے متعلق ہیں ان کا براہ راست تعلق علم روایت سے ہے دوسرا شعبہ علم درایت کا ہے جس کا میں نے ذکر کیا جس میں ایک محدث داخلی ذرائع سے یہ تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے گئے ہیں وہ واقعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں علم روایت کو خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں اور علم درایت کو داخلی نقد حدیث بھی کہتے ہیں خارجی نقد حدیث کا زیادہ دار و مدار نقل پر ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں راوی نے جو کچھ آپ کو بیان کیا یا اس راوی کے بارے میں اہم نے جو کچھ قرار دیا کہ وہ کس درجے کے راوی ہیں یہ ساری چیزیں نقل سے آپ تک پہنچی ہیں آپ کی عقل کا اس میں زیادہ دخل نہیں ہے اس لیے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے علم درایت کا اکثر و بیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود غور و خوض کر کے دلائل سے یہ پتا چلایا کہ یہ ارشاد گرامی رسول اللہ صلی وسلم کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کے کچھ قواعد اور احکام ہیں علم روایت میں سند اور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن سے اور متن اور سند کے آپس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جو متن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا ہے کمزور ہے کہ مضبوط ہے اور جو راوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجے کے انسان ہیں یہ علم درایت کا مضمون ہے علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں علم اصول حدیث میں یوں تو اور بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے لیکن جو زیادہ مسائل علم اصول حدیث میں ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو شرائط راوی کی کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے تحمل کی شرائط کیا ہے ان سے بھی بحث ہوتی ہے ادا کی شرائط کیا ہے ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور راوی کی حد تک شروع تحمل اور شروع ادا میں تھوڑا سا فرق ہے راوی کی سب سے پہلی شرط تو یہ کہ وہ مسلمان ہو اس شرط میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا راوی کے لیے مسلمان ہونا تو سب سے پہلی شرط ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور وہ اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوں جو انہوں نے اس وقت سنا ہو یا دیکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اکثر و بیشتر محدثین کی رائے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے اور صحابہ چونکہ سب کے سب عدول ہیں اس لیے صحابی ہونے کے بعد جب وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں اسلام سے پہلے کی بھی تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے صرف ایک تامل جو بعض حضرات کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد اگر انہیں کوئی گرامی حضور کا سنا تو جتنی محبت اور احترام اور عقیدت سے اس کو سنا ہوگا اور جتنے اہتمام سے یاد کیا ہوگا اتنا اہتمام شاید اس وقت نہ کیا ہو جب وہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں اسلام میں داخل جب تک نہیں ہوئے تھے اس وقت تک حضور کے ارشادات کی ان کی نظر میں وہ شاید نہ ہو جو بعد میں ہوئی ہو تو کتنا یاد رکھا کتنا یاد نہیں رکھا اس لیے اس نقطۂ نظر سے محدثی نے اس پہ غور کیا ہے اور صرف وہ معاملات قبول کیے ہیں جن معاملات میں کسی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے اگرچہ ایسی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یا نوجوانی کے واقعات ہیں اور حضور کے حالات اور کیفیات ہیں جس میں بہت زیادہ یادداشت اور حافظے کی ضرورت نہیں مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور آپ سے مخاطب ہو کے عرض کیا کہ یار میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے شریک تھے آپ نے کبھی کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہی آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی کبھی کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہمیشہ سچی بات فرمائی یہ چیز وہ ہے جس کے بارے میں کسی خاص یادداشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں یہ چیز ہے جو ہر ایک کو یاد رہ سکتی ہے اس طرح کی کچھ احادیث ہیں جس کے بارے میں محدثین کی غالب اکثریت کا خیال ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے لیکن صحابہ کے علاوہ بقیہ راویوں کے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے یہ استثناء صرف صحابہ کے ساتھ ہے اسلام کے بعد دوسری شرط ہے عدالت کی عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی بہت سی تعبیریں اور تشریحیں لوگوں نے کی ہیں لیکن اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو اس کا قانونی مفہوم ہے جو کم سے کم ہونا چاہیے اس سے کم کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا وہ کم سے کم مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی اچھائیاں اس کی کمزوریوں سے زیادہ ہوں من غلبت حسنات ہو اعلیٰ سیاحت ہی جس کی حسنات اس کی کمزوریوں سے برائیوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے اس کو عدالت حاصل ہے لیکن یہاں چونکہ معاملہ علم حدیث کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات گرامی کا ہے اس لیے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور عدالت کی بعض ایسی شرائط بھی شامل کی جاتی ہیں جو عام طور سے عدالت کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں اس میں ایک شرط و بنیادی یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں اخلاق اور مروت کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے اخلاق اور وقار اور سنجیدگی کا جو معیار ایک اچھے اور انتہائی اعلی پیمانے کے انسان میں ہونا چاہیے اونچے کردار کے انسان میں ہونا چاہیے وہ معیار اور کردار پایا جاتا ہو بہت سی چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں گناہ یا حرام نہیں ہے لیکن وہ ایک اعلی کردار کے انسان کے شاعر شان نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص جو راوی حدیث ہے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آگے پہنچا رہا ہے اس کا کردار اخلاق اور مروت میں بہت اعلیٰ ہونا چاہیے ایک تو بنیادی شرط یہ ہے دوسرے دینی معاملات میں فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں اس وہ ایک معیاری کردار کا انسان ہو کبھی کبھار کوئی غلطی سرزد ہو جائے یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے کبھی کبھار کسی فریضے میں کوتاہی ہو جائے یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے لیکن کسی کی شہرت ہو کہ یہ فلاں فریضے کی پابندی نہیں کرتا زکات نہیں دیتا پیسہ ہے زکات ادا نہیں کرتا یہ شخص نماز کا پابند نہیں ہے آدتن پابندی نہیں کرتا یہ شخص فلاں برے کام میں جو حرام ہے مبتلا ہے ایسا شخص پھر عادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملے میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا دوسری شرط ہوئی تیسری شرط یہ کہ وہ عاقل اور سمجھدار انسان ہو بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو بعض لوگ بڑے نیک ہو سکتے ہیں بڑے متقی ہو سکتے ہیں لیکن کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے ہیں تو عقل اور فہم میں وہ اونچے درجے کا انسان ہو کم از کم جو بات اس نے سنی ہے اس کو سمجھا ہو اس کو یاد رکھا ہو اور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس یاق و سباق کی یہ بات تھی اور اس کا مفہوم کیا تھا بے عقل آدمی کی بات یا روایت قابل قبول نہیں ہے یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جس نے تحمل کے وقت وہ کم عقل تھا لیکن ادا کے وقت اس میں عقل پوری ہو گئی بس پانچ سال کا بچہ تھا چھ سال کا بچہ تھا جب اس نے تحمل کیا تو کیا بعد میں وہ اس کو ادا کر سکتا ہے محدثین کی غالب ترین اکثریت کا خیال یہاں بھی وہی ہے جو اسلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ استثنا ہو سکتا ہے غیر صحابی کے بارے میں نہیں ہو سکتا اگر ایک بچہ پانچ سال کی عمر میں کوئی حدیث سنتا ہے کسی تابی سے یا تب تابی سے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شک رہتا ہے کہ یاد رہا کہ نہیں یاد رہا لیکن ایک صحابی اگر کوئی اپنا ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو اپنے بچپن کا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی یا تقریر یا عمل سے متعلق ہے اور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے اس لیے کہ صحابہ کرام حضرت علی ابی طالب حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو سعید خدری اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے بچپن میں حضور کی بارہ زیارت کی بہت سے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور عام طور پہ علماء اسلام نے ان کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات اسلام کے فوراً بعد حضدلی سے مروی ہیں مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضدلی سے مروی ہیں جب ان کی عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی حضرت عبداللہ بن عباس کا تو جب حضور کا انتقال ہوا تو عمر تیرہ سال تھی انہوں نے بہت سے واقعات نقل کیے جو ان کے بچپن کے ہیں اس لیے یہ واقعات قابل قبول ہیں اس لیے کہ وہ صحابی ہیں اور ان سے کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی کمزور چیز یا غلط یادداشت پر مبنی کوئی چیز بیان کر دیں گے بقیہ کے لیے یہ شرط ہے کہ انہوں نے تحمل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو بلوک شرط نہیں ہے گیارہ بارہ سال کا بچہ ہو یادداشت اچھی ہو پڑھا لکھا ہو عربی جانتا ہو اور ایسے لوگ موجود رہے ہیں ہر زمانے میں تو وہ حدیث قابل قبول ہے تیرہ سال چودہ سال کی حد تک قابل قبول ہے اتنا کم سن بچہ ہو کہ اس میں عقل نہ ہو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے سب سے اہم شرط جو چوتھی شرط ہے وہ ہے ضبط ضبط سے مراد ہے کہ جو اس نے سنا اس کو پوری طرح سے یاد رکھا پھر ہمیشہ وہ چیز یادداشت میں محفوظ رہی یادداشت میں قائم رہی کبھی اس کو بھلایا نہیں کبھی اس میں التباس نہیں ہوا کبھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک تحمل سے لے کے ادا تک ضبط باقی رہا ہو کسی مرحلے پر ضبط میں کوئی کمزوری یا خلل واقع نہ ہوا یہ سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التظام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ ضبط اس کا کس عمر سے تھا اور کس عمر تک رہا بڑھاپے میں یادداشت کام نہیں کرتی محدثین نے اس کے بارے معلومات جمع کی کہ کس راوی کی کتنی عمر ہوئی اور کس حصے تک عمر کے کس حصے تک ان کی یادداشت محفوظ تھی اور اگر آخر میں چل کے یادداشت جواب دے گئی خراب ہو گئی تو کس عمر میں خراب ہوئی پھر وہ التظام کرتے ہیں کہ فلاں راوی کی یادداشت فلاں سن تک ٹھیک تھی اس سن تک کی روایات قابل قبول ہیں اس سن کے بعد ان کی یادداشت میں کمزوری آنی شروع ہوئی اس سن سے اس سن تک کی روایات کی اگر فلاں جگہ سے تصدیق ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے اور فلاں سن کے بعد ان کی یادداشت بالکل جواب دے گئی اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہے چنانچہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ پہلی روایت عالم ضبط میں تھی دوسری روایت عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھی یہ چار راوی کی شرطیں ہیں بنیادی جو ہر راوی میں پائی جانی چاہیے اس کے بعد تین شرطیں اور ہیں جو اگر موجود ہوں تو وہ حدیث مکمل اور معیاری ہوگی پہلی شرط یہ ہے کہ محدث سے لے کر مثلا امام بخاری سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک یہ متصل سند ہو درمیان میں کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو اگر ایک سلسلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ حدیث پھر اس معیار کی نہیں ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ راوی مستند ہے اس میں عقل بھی ہے اس میں ضبط بھی ہے مسلمان بھی ہے اس میں عدالت بھی ہے اور سند متصل بھی ہے لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کرے جو عام مشہور اور مستند روایات اور طے شدہ سنت سے متعارض ہو اس کو شاز کہتے ہیں اگر کوئی سکھا راوی مستند راوی ایسی چیز بیان کرے جو عام روات کی روایت کردہ روایات کے خلاف ہو اس کو شاز کہتے ہیں اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی داخلی علت نہ ہو علت سے مراد کوئی ایسی کمزوری جو بظاہر نہ روایت میں ہے نہ بظاہر متن میں ہے اور ہم جیسے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتی لیکن ایک ماہر فن جو علم حدیث کا امام ہو جو علم حدیث کی نزاکتوں سے اور ہر جزوی اور کلی تفصیلات سے واقف ہو وہ پتہ لگا سکتا ہے کہ اس میں یہ کمزوری یا یہ خامی ہے اس کو علت کہتے ہیں اور یہ علم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے علل الحدیث اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں و علل الحدیث کہ حدیث میں کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے اس کے معنی کمزوری آپ کر سکتی ہیں کہ کوئی ایسی داخلی اندرونی چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ تینوں چیزوں سے موجود نہ ہو راوی میں چار شرطیں ہوں تو پھر وہ حدیث حدیث صحیح کہلائے گی کل ایک بہن نے پوچھا تھا کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح وہ ہے جس کی صنعت متصل ہو اس میں کوئی خلا نہ ہو اس میں کوئی روایت شاز نہ ہو اندرونی کوئی علت نہ پائی جاتی ہو راوی میں یہ چار شرطیں موجود ہوں گویا چار شرطیں ہوئی راوی کی چار شرطیں حدیث صحیح کی چار شرطیں راوی کی چار شرطیں اسلام عدالت عقل اور ضبط یہ سات شرطیں جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث صحیح ہوگی جب سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت یاداشت اور فقاق محدثین کہتے ہیں دقت ملاحظہ جب وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے راوی یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آبزرویشن اتنی کین ہونی چاہیے دقت الملاحظہ کہ میں نے کین آبزرویشن مائنیوٹ آبزرویشن کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو سمجھ لیں پوری طرح کہ کیا چیز ہے اس کے بعد بیان کریں ان سات شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط ناپید ہو جائے دو شرطیں ناپید ہو جائیں تو حدیث کا درجہ اسی اعتبار سے گھٹ جائے گا ان شرطوں کے کم یا زیادہ کم ہونے کی بنیاد پر حدیثوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں ظاہر دو قسمیں ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی قابل قبول ہے آدھی قابل قبول نہیں ہے یا کوئی حدیث یا ارشاد گرامی جو حضور سے منسوب ہوا ہے وہ اس معیار میں پورا اترتا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا یا مضبوط زن غالب قائم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے تو وہ چیز قابل قبول ہے واجب العمل ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے یا وہ ناقابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کمزوری اس میں اتنی آ گئی کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے سے جس اتھارٹی یا صنعت سے آپ تک پہنچا ہے وہ صنعت کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے دوسری شکل وہ ہوئی جو پہلی قسم ہے حدیث صحیح یعنی مقبول اس میں اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک حدیث صحیح ہے جو ان ساری شرائط کی جامع ہو جو میں نے ابھی عرض کی راوی میں چار باتیں پائی جاتی ہوں اور وہ تینوں منفی چیزیں جو موجود ہو سکتی ہیں موجود نہ ہو ان سات شرطوں کے بعد وہ حدیث حدیث صحیح ہوگی لیکن حدیث صحیح میں پھر کئی درجے ہیں جس پر ابھی آگے بات کریں گے حدیث صحیح تو قابل قبول ہے واجب العمل ہے اور صحیح بخاری کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں صحیح مسلم کی ساری صحیح ہیں موتا مطلب ممالک کی ساری صحیح ہیں اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے حدیث حسن کا جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ حدیث صحیح سے کم ہے حدیث صحیح سے مراد وہ ہے کہ جس میں یا تو راوی کی چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کم ہو راوی کی چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کم ہو یا ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقود ہو کلی طور پر ہے تو وہ حسن نہیں ہے جزوی طور پر مفقود ہو صحیح بخاری میں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے صحیح مسلم میں ساری احادیث صحیح ہیں صحیح حدیث حسن کوئی نہیں ہے ابو داؤد ترمیزی اور نسائی میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں دوسری طرف جو حدیث ناقابل قبول ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک ضعیف ہے اور ایک سرے سے موضوع ہے موضوع کو حدیث مجازن کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ حدیث ہے جس کی نسبت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشاد گرا بھی نہیں ہے موضوعات کے الگ مجموعے پائے جاتے ہیں الگ سے لوگوں نے کتابیں مرتب کر دی ہیں جو کئی درجن ہیں پچیس تیس کتابیں کم از کم ہیں جن میں موضوع حادیث الگ جمع کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں ضعیف حدیث وہ ہے کہ جن میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی وہ حدیث ضعیف ہے جیسے مثلا سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یادداشت میں کمزور ہے راوی عدالت میں کمزور ہے راوی کھلم کھلا جھوٹا مشہور نہیں ہے اگر اس کی شہرت جھوٹے آدمی کی ہے تو وہ تو حدیث موضوع ہو جائے گی لیکن کردار میں اس کے بارے میں کچھ شکایات ہیں لوگوں کو اس نے معیار کے نہیں ہے وہ حدیث حدیث ضعیف کہلائے گی بڑی بڑی قسمیں حدیث کی یہ چار ہیں ان میں سے ہر ایک کی ذہلی تقسیمات بے شمار ہیں کم و بیش سو قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں ان سو قسموں میں ہر ایک کے الگ الگ کام ہے یہ وہ فن ہے جو کم و بیش چار پانچ سو سال جس کی تدویر میں لگے ہیں اور لاکھوں بہترین دماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور متقی ترین انسانوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے اس لیے تقسیمیں سامنے آتی گئیں جیسے جیسے غور ہوتا گیا نئی نئی قسمیں نئے نئے امکانات سامنے آتے گئے کم و بیش سو قسمیں محدثی نے بیان کی ہیں مقدمہ ابن الصلاح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے علوم حدیث کی اور اپنے زمانے کی ایک منفرد کتاب سمجھی جاتی تھی اس میں انہوں نے پینسٹھ قسموں کی تفصیل بیان کی ہے ابن الصلاح نے ضعیف حدیث کی بیالیس قسمیں قرار دی حدیث ضعیف کی بیالیس قسمیں جن میں سے بعض میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے حدیث صحیح کو لیتے ہیں جیسا کہ میں نے کیا تھا حدیث صحیح کی کئی تقسیمیں ہیں ان سب تقسیموں کو میں چھوڑ کر دو تقسیموں کا ذکر کرتا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرائط بدرجہ اتم موجود ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہے وہ حدیث کہلاتی ہے صحیح لہائی رہی صحیح لیائی نہیں صحیح پرسی یا دی صحیح پار ایکسیلینس ایکسیلنس جو اپنی ذات میں بالکل صحیح ہے صحیح لیائی نہیں دوسری کہلاتی ہے صحیح لگئی نہیں کہ ایکچولی وہ حدیث صحیح نہیں تھی لیکن جو کمی تھی اس میں وہ کسی اور ذریعے سے پوری ہو گئی مثال کے طور پر ایک صحابی سے ایک حدیث مروی ہے آپ کے پاس یہ صنعت سے پہنچی فرض کیجیے آپ امام بخارے کے زمانے میں ہیں اور آپ کو ایک خاص صنعت سے حدیث پہنچی اس سند میں جو محدث صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ آپ کے تحقیق میں کمزور ہیں آپ نے اس کو حدیث حسن قرار دے دیا یا ضعیف قرار دے دیا پھر کچھ دن کے بعد آپ کو کسی اور صنعت سے وہی حدیث پہنچی اس میں جو صحابی سے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں لیکن تابی سے روایت کرنے والے کمزور ہیں گویا اس اسٹیج پر جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی دوسرے اسٹیج پہ کمزوری آ گئی تو پہلے اسٹیج والی کمزوری تو دور ہو گئی ایک حد تک اور یہ یقین ہو گیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام سے بعض مستند لوگ موجود ہیں پھر تیسری حدیث ملی جس میں جو تابی کی کمزوری تھی وہ وہاں دور ہو گئی تو گویا تابی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو مستند تھے اس طرح سے اس کو کولیٹ کرنے کے بعد اور آپس میں مختلف روایات اور اسناد کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی تو آپ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا یہ کہلاتی ہے صحیح لگئی رہی جو کسی اور سبب سے صحیح قرار پائی اپنی ذات میں وہ صحیح نہیں تھی لیکن اور اسباب کی وجہ سے دوسرے دلائل اور شواہد کی وجہ سے وہ صحیح قرار پا گئی ایک تقسیم تو یہ ہے صحیح لیا نہیں اور صحیح لگئی رہی اسی طرح سے حسن کی دو قسمیں ہیں حسن لی آئی نہیں حسن لگئی رہی حسن لیا نہیں تو وہ حدیث ہے جو صحیح حدیث ہونے کی ایک یا دو شرطوں میں ناقص ہے وہ تو حسن لیا نہیں ہی ہے لیکن آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا لیکن ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کو بعض شواہد سے یہ تائید ہو گئی کہ جس وجہ سے آپ نے ضعیف قرار دیا تھا وہ اسباب کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں اس کمپنسیشن کی وجہ سے یا اس ڈیفیشنسی کے دور ہو جانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دے دیا یہ حسن لغیر رہی ہے یعنی خارجی سبب کی وجہ سے یہ حسن قرار پا گئی ورنہ ایکچولی یہ حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی ایک تقسیم تو یہ ہے حسن لیائی نہیں حسن لگئی نہیں اور اس سے پہلے صحیح لیائی نہیں صحیح لغیر رہی پھر جو حدیثیں صحیح لیائی نہیں ہیں یعنی اوریجنلی صحیح ہیں in their own right and in original estimation ان کی پھر تین قسمیں تین قسمیں ایک قسم وہ ہے کہ جس کو صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جن کے بارے میں کسی امکان کا شائبہ نہ رہے کہ ان میں سے کسی کو بھول چوک ہوئی ہو صحابہ کرام نازب باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے نہ کسی صحابی کو غلط بیان سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا عقلی طور پر بشری طور پر امکان موجود ہے کہ کسی صحابی سے کسی بات کو یاد رکھنے میں چوک ہو گئی ہو یا سمجھنے میں چوک ہو گئی ہو اس کا امکان بہرحال موجود ہے لیکن اگر کسی حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہ ان میں بھول چوک کا امکان بھی ناپید ہو جائے پھر صحابہ سے نقل کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان کے بارے میں کسی غلط بیانے کا امکان نہ رہے پھر تابین سے نقل کرنے والے اتنے ہوں تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے حدیث متواتر حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جو قرآن پاک کا ہے ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں جس طرح سے قرآن پاک تواتر سے ہم تک پہنچا ہے نسل بعد نسل صحابہ کرام نے ہزاروں کی تعداد میں یاد کیا صحابہ کرام نے لاکھوں تابعین کو یاد کرایا اور اس طرح سے ہم تک پہنچ گیا اسی طرح سے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد سے منقول ہے صحابہ کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ حدیثیں مرتبین کتب حدیث تک آ گئیں اور مرتب ہو گئیں اس لیے یہ درجہ سب سے اونچا ہے تواتر میں پھر الگ الگ درجات ہیں سب سے اونچا درجہ اس روایت کا ہے جو متواتر بل لفظ ہے جس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں جس میں بے نہیں ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا صرف دو حدیثیں تبرک کی خاطر متواتب آپ سے بیان کر دیتا ہوں ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ من قذیبہ متعمد متعمدن یا مقادہ من النار جو جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ کوئی چیز منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اس حدیث کو دو سو صحابہ نے روایت کیا ہے دو سو صحابہ نے روایت کیا ہے اور یہ ان چند احادیث میں ہے بہت تھوڑی احادیث میں جس کے راویوں میں سارے اشرا مبشرہ شامل ہیں دس کے دس اشرا مبشرہ اس کے راوی ہیں صدیق اکبر سے لے کر اور بقیہ اشرا مبشرہ تک اور دو سو صحاب کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور دو سو صحاب کرام سے ہزاروں تعبین نے اس کو روایت کیا ہزاروں تعبین سے لاکھوں تبا تعبین نے روایت کیا یہ تواتر کی ایک مثال ہے تواتر لفظی کی دوسری مثال لا لعربی عربی عجمی اللہ بالتقوی حضور نے خطبہ حجر الوداع میں ارشاد فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے سنا ان میں سے سینکڑوں نے آگے بیان کیا اور یہ چیز تواتر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پہنچی تواتر کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر مانوی کی کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن وہ جو مفہوم ہے وہ تواتر کے ساتھ آیا ہے تواتر مانوی کی مثال ہے مسال الخفین جو رابوں پر یا چمڑے کے موزوں پر اختلاف فقہا مسا کا جائز ہونا یہ تواتر مانوی ہے کم و بیش مجھے اس وقت تعداد یاد نہیں لیکن بڑی تعداد میں صحابہ کرام سے مروی ہے بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے مسار الخفین کی روایات کو نقل کیا ہے الفاظ ان کے ایک نہیں ہیں ایک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا ہر دیکھنے والے نے اپنی زبانیں بیان کیا الفاظ سب کے الگ الگ ہیں لیکن مفہوم سب کا ایک ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے موضوع پر مسا فرمایا پھر ایک ہوتی ہے تواتر قدر مشترک تواتر قدر مشترک کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں مفہوم بھی احادیث کے الگ الگ ہیں لیکن اس میں ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک اس طرح ثابت ہے کہ جس میں کوئی تامل یا کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے تواتر قدر مشترک کی بہت سی مثالیں ہیں مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات کا معاملہ نمازوں کے اوقات کی بہت سی احادیث ہیں مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے وقت فوقت مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا صحابہ کرام نے مختلف سیاق و سباق میں اس کو بیان کیا لیکن ان کا قدر مشترک کیا ہے وہ یہ ہے کہ زہر کی نماز اس وقت ہوگی وقت اس وقت ہوگا جب سورج ڈھل جائے فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہو جائے یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے اس لیے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے اس کے بعد ایک درجہ ہے تواتر طبقہ کہ ایک طبقے نے پوری ایک نسل نے ایک تیز ایک طرح سے کی اس کو دیکھ کر دوسری نسل نے پھر تیسری نسل نے پھر چوتھی نسل نے یا کسی خاص طبقے نے کسی لوگوں کے خاص گروہ نے ایک چیز اس طرح کی مثال کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ احادیث میں مختلف ناپوں کا ذکر ہے جو میجرز ہیں ان کا ذکر ہے مثال کے طور پر صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے مثال کے طور پر زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے اب حدیث میں کچھ پیمانوں کا ذکر آیا ہے کہ سا نصف سا من برن نصف سا گندم کا دیا جائے صدقہ فطر کے طور پر تو یہ سا سے کیا مراد ہے حضور نے فرمایا کہ نصف سا تو اس سے کیا مراد ہے بعد میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس طرح کے پیمانے ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر اسٹینڈرڈائز نہ ہو اس وقت نہیں تھے تو مختلف علاقوں میں مختلف رائج ہوتے ہیں آج سے کوئی دو سو سال پہلے سیر جسے ہم کہتے ہیں اب تو کلو کہنے لگے ہمارے بچپن میں سیر کہا کرتے تھے یہ سیر مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے شیر عالمگیری سیر شیر شاہ جہانی شیر فلاں سیر فلاں اور الگ الگ متعین ہوتا تھا مختلف اوزان ہوتے تھے کوئی اسی تولے کا شیر ہے کوئی چالیس تولے کا ہے کوئی ایک سو بیس تولے کا ہے اسی طرح سے عرب میں سا مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے اب یہ بات کہ حدیث میں جس سا کا ذکر ہے جب آپ صدقہ فطر دیں تو کتنا دیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کوفے میں رہتے تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوفے کا جو سا ہے جو سا وہاں رائج تھا اس سے بنیاد انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کوفے کے نصف سا کے مطابق لوگ دیا کریں گے جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ مدینے کے ساتھ سے مختلف تھا امام مالک سے ملاقات ہوئی تو امام مالک نے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا تو پوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آدھا سا جیسا کہ حدیث میں ہے امام مالک نے پوچھا کون سا سا کہنے لگا کہ مدینے کا سا اور ہے اور اور جگہ کا اور ہے اس پر امام یوسف کو کوئی تامل ہوا امام مالک نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار کے بہت سارے لوگوں کو بلا بھیجا دکانداروں کو کہ اپنا اپنا سال لے آؤ وہ اپنا سال لے آئے جو پیالہ ناپنے کا ہوتا تھا ان سے پوچھا کہ یہ پیالہ آپ کو کہاں سے ملا کہ جی میرے والد کے زمانے سے والد کے پاس کہاں سے آئے گا دادا کے زمانے سے اس طرح سے اکثر صاحب وہ تھے جو لوگوں کے پاس خاندانی چلے آ رہے تھے اور ثابت ہوا کہ حضور کے زمانے میں یہی صاحب مروج تھا یہ تواتر طبقہ ہے کہ خاص طبقے میں جو تاجروں کا طبقہ ہے مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے سے تجارت کرتے تھے ان میں ایک چیز چلی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ تو یہ بھی تواتر کی ایک قسم ہے امام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور اسے اتفاق فرمایا تواتر طبقہ کی ایک اور مثال میں عرض کروں امام ابو یوسف کیا ہی مسئلہ ہے امام ابو یوسف امام مالک کا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا بہت سے لوگوں نے اور وہاں اسلامی ایڈمنسٹریشن قائم ہو گیا تو ایک نوجوان تھے ابو محضورا جن کی آواز بڑی اچھی تھی بڑی اونچی آواز تھی اور انہوں نے چار پانچ دن جب تک مسلمان وہاں رہے اذان یاد کر لی تھی ابو محضورا بہت کم سن تھے لوگوں نے لکھا تیرہ چودہ سال ان کی عمر تھی اذان یاد کر لی آواز بڑی اونچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرم مکہ کا موزن مقرر کر دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اذان ان کو صحیح یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں ساتھ تم اذان دیتے جاؤ ایک ایک جملہ مجھے سناتے جاؤ تو وہ ایک جملہ آہستہ سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضور اشارہ فرماتے تھے پھر وہ زور سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے پوری حدیث پوری اذان کے الفاظ وہ ایک ایک بار آہستہ آہستہ کہتے گئے اور بعد میں زور سے کہتے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ ان کے ساتھ یہ کیا کہ خود تشریف فرما ہوئے انہوں نے آہستہ سے الفاظ کہے پھر حضور کے اجازت دینے پر زور سے کہے وہ زندگی بھر اس طرح سے اذان دیتے رہے اور جو کوئی اذان کی روایت پوچھتا تھا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس کو آہستہ سے کہو پھر زور سے کہو اس کو ترجیح کہتے ہیں ترجیح یعنی لوٹانا رجوع کرنا رجوع سے امام ابو یوسف حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیح کا طریقہ سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ یہ کہ پہلے آہستہ کہو اس کے بعد بلند آواز سے کہو امام ابو یوسف نے اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیح سنت ہے کچھ عرصے کے بعد ان کا مدینہ منورہ تشریف لانا ہوا امام مالک سے ملاقات ہوئی یہ نہیں معلوم کہ اسی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں اذان پر بات ہوئی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اذان میں ترجیح شرط ہے امام مالک نے کہا ترجیح شرط نہیں ہے امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے فلاں محدث سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی انہوں نے فلاں سے روایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان سکھائی تھی ابو محضورہ کو تو ترجیح کے ساتھ سکھائی تھی امام امام مالک نے کہا کہ یہ روایت میرے لیے قابل قبول نہیں اب امام ابو یوسف کو حیرت ہوئی کہ میں پوری سند متصل سے بیان کر رہا ہوں حدیث صحیح کی ساری قسمیں جو میں نے ابھی بیان کی یہ سب کی سب موجود ہیں آپ کہتے ہیں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے تو امام ابو یوسف نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث متصل موجود ہے انہوں نے کہا نہیں امام ابو یوسف کو اور بھی حیرت ہوئی امام مالک نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دوں گا اگلے دن جب امام ابو یوسف ملاقات کے لیے تشریف لائے تو امام مالک یہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے امام مالک نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی فلاں مسجد کا مؤذن ہوں انہوں دیجیے اذان دی اس میں ترجیح نہیں تھی ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ اذان کس نے سکھائی کہ میرے والد نے آپ کے والد کو کس نے سکھائی کہ ان کے والد نے ان کو کس نے سکھائی کہ ان کے والد نے ان کو کس نے سکھائی کہ یہ تو معلوم نہیں لیکن وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں اسی طرح اذان دیا کرتے تھے مدینہ منورہ کی ساری مسجدوں کے مؤذنوں نے یہ گواہی دی کہ ہم اسی طرح سے آزان دیتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے باپ اور ہمارے دادا اور پردادا اور جب سے یہ سلسلہ ہے اس وقت سے اسی طرح آزان دیا کرتے تھے امام مالک نے کہا کہ یہ تواتر طبقہ ہے جو میرے نزدیک انفرادی روایت سے بڑھ کر ہے یہ انفرادی روایت جو آپ نے بیان کی ہے یہ ایک صحابی کی ایک تعبی کو ہے اور ایک تعبی کی ایک تبہ تابی کو ہے اس کے مقابلے میں میری جو یہ روایت ہے یہ ایک طبقے کی دوسرے طبقے کے لیے اس طبقے کی تیسرے طبقے کے لیے ہے یہ زیادہ قابل قبول ہے یہی وہ چیز ہے جس کو امام مالک عمل اہل مدینہ کہتے ہیں امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث جو ایک راوی سے مروی ہو حدیث احاد جسے کہتے ہیں ابھی آتا ہوں اس طرف خبر واحد کہتے ہیں اگر وہ تواتر طبقہ یا مدینے کے عمل سے متعارض ہو تو مدینے کے عمل کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اس کا کوئی اور مفہوم تلاش کیا جائے گا کہ کیا ہے یہ ہے تواتر طبقہ ایک ہے آخری قسم ہے تواتر تعامل یا جس کو تعامل کہتے ہیں تواتر کے لفظ نے استعمال نہیں کرتے بعض اوقات تعامل سے مراد امت مسلمہ میں جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اور وہ لوگ اس میں ذرا یاد رکھیے گا غلط فہمی ہوتی ہے تعامل کا مفہوم سمجھنے میں وہ اہل علم مخلص متقی و متبع سنت جن کا طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو ان میں ایک طریقہ کار چلا رہا ہو تو وہ دلیل ہے وہ قابل قبول ہے عام لوگوں کا گناہوں گنہ گاروں کا جاہلوں کا شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کسی چیز کی دلیل نہیں ہے لوگوں میں بہت سی چیزیں غلط پھیل جاتی ہیں لہٰذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے اس لیے درست ہے یہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم شریعت کا قرآن سنت کا علم رکھنے والے اس کو درست سمجھتے ہیں وہ تعامل قابل قبول ہے ورنہ بیسوں قسم کی گمراہیاں ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئیں اگر ہر چیز کو تعامل کی بنیاد پر درست سمجھا جائے تو بہت سی گمراہیاں درست ہو جائیں گی یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شمار مثالیں ہیں دو تین میں نے آپ کو دے دی متواتر کا درجہ ثبوت میں قرآن پاک کے قریب قریب یا اس کے برابر ہے بعض جگہ بعض جگہ قریب قریب ہے لیکن اس کے فوراً بعض ضرور ہے حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے حدیث مشہور یعنی وہ حدیث جس کو نقل کرنے والے تواتر کے درجے تک تو نہ پہنچتے ہوں لیکن اتنی تعداد میں ضرور ہوں کہ وہ ہر طبقے میں مشہور اور معروف رہی ہو کم از کم بعض لوگوں نے کہا کہ تین ہو کسی نے کہا کہ دو ہوں کسی نے کہا کہ دس ہو اس کا تعین بڑا دشوار ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے سطح پہ کم از کم تین ہو باقی پھر تین یا اس سے زیادہ ہو لیکن کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے لیکن اتنی مشہور ہو کہ آپ اسے خبر واحد یا ایک آدمی کی یادداشت میں مبنی چیز نہ قرار دے سکیں متواتر اور خبر واحد کے درمیان خبر واحد وہ حدیث صحیح ہے خبر واحد حدیث صحیح میں بھی ہو سکتی ہے حسن میں بھی ہو سکتی ہے ضعیف میں بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق رابیوں کی تعداد سے ہے خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جو ایک راوی نے ایک راوی کو بیان کی ہو اور اسے ایک راوی نے تیسرے راوی کو بیان کی ہو یعنی صحابہ تابین اور تبا تابین تینوں اسٹیجز پر ایک ایک راوی ہو اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں اور اخبار احاد یا خبر احاد بھی کہتے ہیں احاد واحد یا احد کی جمع ہے یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو ایک سے زیادہ ہو تو مشہور ہو جائے گی عزیز ہو جائے گی اور کچھ میں تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر صحیح بھی ہو اور خبر واحد بھی ہو اس کا حکم شریعت میں کیا ہے اور فقہ اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل درامد ہوتا چلا آ رہا ہے بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ خبر واحد اگر خبر صحیح ہے تو واجب التعمیل ہے اور اس پر عمل درامد کیا جائے گا بعض فقہا کا جس میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا اس پر اس ظاہری معنی میں عمل نہیں کیا جائے گا امام ابو حنیفہ ایک واقعے سے استدال کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یہ دو ویوز نہیں اور بھی ویوز ہیں اس میں مختلف ویوز ہیں اور اسی کی بنیاد پر فقی مسالک جتنے بنے وہ اکثر و بیشتر eighty percent seventy five percent خبر واحد کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ وجود میں آئے باقی میں کوئی اختلاف نہیں ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس وہ صحابیہ تھی بڑے عالمہ فاضلہ خاتون تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مقدمہ طلاق کا آیا کسی شخص نے کسی صاحب نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد انہوں نے ان سے کہا میرے گھر سے نکلو یہ خاتون جو متعلقہ تھی یہ شکایت لے کے تمہارے فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا اور گھر سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ نہیں قرآن پاک میں متع طلاق کا حکم ہے تم وہ تمہیں نفقہ بھی دینے کے پابند ہیں رہائش بھی دینے کے پابند ہیں اور جب تک عدت میں ہو یہ دونوں چیزیں ان کے ذمے ہیں حضرت عمر فاروق کا اور سب خلفہ راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد کنفرمیشن کے لیے بقیہ صاحب کے نام سے پوچھتے تھے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے اپنے سارے علم و فضل کے باوجود حضرت صدیق کا بھی طریقہ تھا حضرت عمر فاروق کا بھی حضرت عثمان کا بھی حضرت علی کا بھی کہ بقیہ موجود صحابہ کرام سے اس کو ویریفائی کراتے تھے یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمر نے صحابہ کرام جو موجود تھے ان سے پوچھا کہ درست فیصلہ کیا ہے سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے اس پر یہ خاتون جن کا میں نے ذکر کیا فاطمہ بنت قیس جو صحابیہ تھیں یہ کھڑی ہوئی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ رہائش فراہم کرنے کا انہیں کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کے لیے کہا تھا لہذا وہ نفقہ اور وہ رہائش فراہم کرنے کے پابند نہیں ہے سیدنا عمر فاروق نے اس پر ارشاد فرمایا کہ لا نت کتاب ربنا سنت نبی جنا بقول امراطن لا ندری الحفظت ام نصیت کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول کی سنت کو کسی خاتون کے کسی عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو صحیح یاد رہا کہ وہ بھول گئی اب یہاں خبر واحد ہے ایک صحابیہ کی روایت ہے وہ بیان کر رہی ہے صحابہ کے مجمع میں اس میں باللہ جھوٹ بولنے کا یا بدیانتی کا کوئی امکان نہیں لیکن ایک انسانی ایک بشری خطا کا امکان ضرور ہے بقیہ صحابہ کرام کو جو چیز معلوم تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقے کا حکم دیا ہے اور رہائش فراہم کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں متعم بالمعروف کا ذکر ہے متعلقات متعم بالمعروف حق المتقین قرآن پاک میں جو جو چیز آئی ہے حضور نے کی ہے وہ ان خاتون کی روایت کی بنیاد میں ہم نہیں چھوڑ سکتے تو حضرت عمر فاروق نے خبر واحد کو ترک کر دیا اور جو ان کی فہم کتاب اللہ کی تھی اور جو ان کی فہم سنت ثابتہ کی تھی اس کی بنیاد پہ عمل کیا اس سے امام حنیفہ استدال کرتے ہیں کہ اگر خبر واحد کوئی ایسی ہو کہ جس کا تعارض کسی بڑے واقعے سے ہوتا ہو کسی قرآن کی آیت سے یا سنت ثابتہ سے تو پھر اس کو ترجیح دی جائے گی کچھ اور فکاہ کی اور رائے ہے یعنی اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں لیکن جتنے فقہ کے اختلافات ہیں وہ اسی فیصد یا پچہتر فیصد اسی خبر واحد پر کہاں عمل کیا جائے کہاں نہ کیا جائے کن حالات میں کیا جائے کس حد تک کیا جائے اس پر عمل درامد سے متعلق ہے خبر واحد میں پھر درجات ہیں خبر واحد یعنی احادیث صحیحہ کا تھوڑا حصہ ہے جو متواتر ہے تواتر کی ساری پانچوں قسمیں ملا کر جو احادیث بنیں گی وہ بہت تھوڑی ہوں گی غالباً ہزار بارہ سو زیادہ نہ ہو یا تھوڑی اور زیادہ ہوں گی باقی جو احادیث مشہور یا عزیز کہلاتی ہیں جو دو یا تین صحابہ سے مروی ہیں ان کی تعداد چند ہزار پانچ سات ہزار ہوگی دس ہزار ہوگی احادیث کا بیشتر حصہ کم و بیش ساٹھ پینسٹھ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبار احاد ہیں خبر واحد ہیں لیکن یہ ساری کی ساری ایک درجے کی نہیں ہے خبر واحد اگر صحیح کے سارے تقاضے پورے کرتی ہو جیسا کہ میں نے کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے جو ضعیف بھی ہو خبر واحد بھی اس کا درجہ سب سے نیچا ہوگا لیکن صحیح میں خبر واحد جتنی ہے ان کے گیارہ درجات ہیں گیارہ لیولز ہیں جن میں خبر واحد حدیث صحیح کو تقسیم کیا جاتا ہے بعض محدثین نے درجے کم بیان کیے ہیں بعض نے گیارہ بیان کیے ہیں بعض نے دس بیان کیے ہیں بعض نے سات بیان کیے ہیں لیکن اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے درجات ہیں خبر واحد کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر سیاہ ستہ کے مرتبین کا اتفاق ہے جو سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں آئی ہو ایسی آدیث چند ہیں چند سے زیادہ نہیں ہے اس لیے اکثر محدثین نے اس درجے کا ذکر نہیں کیا اس کے بعد وہ احادیث ہیں جس پر امام بخاری امام مسلم ترمیزی اور ابو داود کا اتفاق ہو جب کہا جاتا ہے رواہ الستہ تو اس سے مراد ہوتے ہیں سیاہ ستا جب کہا جاتا ہے رواہ الخمسہ اس سے مراد ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ سیاہ ستہ جب کہا جائے رواہ الربا تو ابن ماجہ اور نسائی کے مقابلے میں بقیہ چار کتابیں تو سب سے پہلا درجہ سیاہ ستا والوں کا پھر دوسرا درجہ اربا والوں کا تیسرا درجہ ان کا جو متفق علیہ کہلاتی ہیں جن میں شیخین امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے پھر وہ جس میں صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے پھر وہ جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے پھر وہ جو ان دونوں کی شرائط پر ہیں لیکن دونوں میں نہیں ہیں پھر وہ جو بخاری کی شرائط پر ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں پھر وہ جو مسلم کی شرائط پہ ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں پھر وہ جن کو بقیہ چار اصحاب سنن نے روایت کیا ہے ابو داود ترمیزی ابن ماجہ اور نسائی نے پھر وہ جس کو نسائی نے روایت کیا صرف نسائی نے پھر وہ جن کو بقیہ اما نے روایت کیا یہ گیارہ درجے ہیں حدیث صحیح کے خبر واحد کے جو متواتر ہے وہ ان درجات سے ماورہ ہے اس کا درجہ سب سے اونچا ہے جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کے شرائط میں سے کوئی ایک آدھ شرط کم ہو اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں حدیث ضعیف کی بے شمار قسمیں ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام ابن صلاح نے بیالیس قسمیں بیان کی ہیں بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی ہیں اور ان قسموں میں سے ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے الگ الگ اس سے تعلق ہے چند قسمیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر آٹھ قسمیں بیان کر دیتا ہوں سب سے اونچی قسم حدیث ضعیف کی حدیث مرسل ہے مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی اوپن لیکن مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں تابعی نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یا آپ کا عمل مبارک نقل کیا ہو اور درمیانی صحابی کا ذکر نہ کیا ہو مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں سمجھتی فقہا کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول سمجھتی ہے کے وہ کسی ایسے صحابی سے منقول ہو جو فقہ اور شریعت میں گہرائی کی وجہ سے مشہور ہو اور شریعت کے عمومی احکام کے مطابق ہو شریعت کے جو عمومی احکام صحیح احادیث میں یا قرآن مجید میں آئے ہیں اس کے مطابق ہو اور کسی فقی تابی سے مروی ہو غیر فقی یا کم مشہور تابی سے اگر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اس کے پھر بہت سے اثرات ہوتے ہیں ایک حدیث مرسل ہے ایک صحابی نے ایک فقی نے قبول کی دوسرے فقی نے قبول نہیں کی امام شافی کا مسلک اس میں دونوں سے مختلف ہے امام شافی کہتے ہیں کہ میں سعید المسیب کے علاوہ باقی کسی کے مراسل قبول نہیں کرتا امام شافی کے نزدیک مرسل عزیز قابل قبول نہیں ہے سوائے سعید ابن المسیب کے مراسیل کے جو سید الطابعین مشہور ہیں اور حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص تھے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص بھی تھے ان کے داماد بھی تھے اور طویل عرصہ پچیس تیس سال ان کے ساتھ رہے سید الطابعین مشہور تھے ان کی مراسیل امام شافی کے نزدیک قابل قبول ہیں بقیہ کسی تابع کی مرسل قابل قبول نہیں امام بحنیفہ کے نزدیک ہر تابع کی مرسل قابل قبول ہے ان دو شرائط کے ساتھ محدثین میں سے بیشتر لوگوں کے نزدیک کوئی مرسل قابل قبول نہیں ہے بعض محدثین کے نزدیک مرسل قابل قبول ہے کسی حدیث کی کمزوری کو ری انفورس کرنے کے لیے ایک حدیث حسن لغیری ہی ہے کسی مرسل سے وہ ری انفورس ہو جاتی ہے تو وہ صحیح لغیری ہی ہو جائے گی کوئی حدیث حسن تھی مرسل سے رین فورس ہو گئی تو حسن لغیری ہو گئی ضعیف تھی مرسل سے رین فورس ہو گئی تو حسن لغیری ہو جائے گی ان کاموں کے لیے قابل قبول ہے بقیہ چیزوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے دوسرا درجہ ہے منقطع کا منقطع جس میں یا تو کوئی راوی درمیان سے نکل گیا ہو یا کسی مبہم شخص کا ذکر کیا گیا یا کسی مبہم شخص کا ذکر کیا گیا ہو مثال کے طور پر کسی روایت میں آتا ہو کہ حدس علی فلان فلان عن رجل عن شیخ عن شیخ من قبیلتی قریش قبیلہ قریش کے ایک بڑے بیاں نے مجھ سے بیان کیا اب نہیں معلوم کہ وہ بڑے بیاں قبیلہ قریش کے کون تھے اس لیے ایسی حدیث اگر ہے تو منقطع کہلاتی ہے اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے مرسل کا درجہ اس لیے اونچا ہے کہ تابعین تک اس کی صنعت پکی ہے صرف صحابی کا نام نہیں ہے اب اگر وہ تابعین اونچے درجے کے ہیں تو اس کا درجہ اس کے حساب سے ہوگا لیکن منقطع میں جو نام گرا ہوا ہے یا مبہم ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون آدمی ہے اس کے بعد درجہ آتا ہے موزل کہلاتی ہے موزل میم آئن دواد لام موزل وہ جس میں دو راوی گر گئے ہوں موزل کہ جس میں دو راوی گر گئے ہوں دو راوی گرے ہوں دونوں مستند ہوں دونوں غیر مستند ہوں ایک مستند ہو یا غیر مستند یہ سارے امکانات موجود ہیں پھر ان کا ضبط کس درجے کا تھا حفظ کس درجے کا تھا وہ مسلمان ہوئے تھے تعمل کے وقت کے نہیں ہوئے وہ سارے مسائل جو حدیث صحیح میں تھے وہ پیدا ہوں گے اس کے بعد ایک قسم ہے مدلس کی مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر مس ریپرزینٹیشن کی ہو مس ریپرزینٹیشن کی ہو مس ریپرزینٹیشن کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ ذرا تھوڑا غور کریں کہ جب کسی چیز سے دنیا میں عزت ملتی ہو تو ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور مسابقت میں ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو نمایاں کرے اب فرض کیجیے درس قرآن کی میں مثال دوں کہ آپ ڈاکٹر فرد عزیز سے پڑھتی ہیں ان کا درجہ بڑا اونچا اللہ نے رکھا بڑی شہرت فرمائی درس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی کسی اور نے کہیں اور شہر میں درس شروع کیا اتفاق سے ان خاتون کو وہ شہرت نہیں ملی کسی وجہ سے شہرت اللہ کی طرف سے ہے اب اگر وہ آگے آگے چل کے پڑھائیں ایک آپ کے یہاں سے جائے ایک وہاں سے جائے اور دونوں جا کر کہیں فرض کیے لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں آپ ہر جگہ فخریہ بیان کریں کہ آپ نے ڈاکٹر فرد کے یہاں پڑھا ہے وہ خاتون جن کا نام لیتی ہے استاد کا انہیں کوئی جانتا نہیں اس طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں اب اگر وہ خاتون یہ کہے کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی مستند خاتون سے علم قرآن حاصل کیا ہے اب سننے والے سمجھے شاید ڈاکٹر فرد سے کیا ہو حالانکہ ڈاکٹر فرد سے نہیں کیا ایک مستند خاتون کا اس طرح کی جو مصر جو جھوٹ نہیں ہے یہ بات غلط بیانی نہیں ہے لیکن ایک مس ریپرزینٹیشن ضرور ہے یا اس سے مس ریپرزینٹیشن کا امکان ضرور پیدا ہوتا ہے تو مدلس اس حدیث کو کہتے تھے کہ جس میں راوی جان بوجھ کر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے سننے والے کو یہ تاثر ہو کہ انہوں نے کسی مستند آدمی سے یا فلاں آدمی سے روایت حاصل کی ہے یا انہوں نے براہ راست حاصل نہ کی ہو سنی سنائی ان کو مل گئی اب وہ روایت کہتے تھے کہ فلاں صاحب یہ بیان کرتے ہیں بھائی بیان کرتے ہیں ضرور بیان کرتے ہیں لوگوں سے بیان کیے لیکن آپ سے بھی بیان کیے کہ نہیں آپ کو اجازت دی ہے کہ نہیں اس کو وہ درمیان میں حس کر دیا کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ اخبر علی یا حدس علی مجھ سے بیان کیا یا میں نے سنا وہ آ کے بیٹھے انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب حدیث بیان کرتے ہیں فلاں صاحب سے روایت ہے کس کی روایت ہے یہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو چھپایا اس طرح کی احادیث کو مدلس کہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے لیکن محدثی نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ حدیث مدلس ہے اور یہ حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے علل کا میں ذکر کر چکا علت کا کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہے وہ حدیث معلل کہلاتی ہے معلل حدیث کا پتہ چلانا بڑا دشوار ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کون سی حدیث معلل ہے کون سی نہیں محدثی نے اس پر کتابیں لکھی ہیں علل الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے اور علم حدیث کے فنون میں سب سے مشکل فن ہے اس کے بعد درجہ ہے شاز کا کہ بقیہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بات جو بیان کی گئی وہ ایسی بیان کی گئی جو عام قرآن پاک کے احکام یا اس کے خلاف ہے ایک نئی سی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے وہ شاز کہلاتی ہے شاز کی تعریف ہے ماں سقت مخالف لسقات ایک راوی بقیہ راویوں اس کے مخالف کوئی چیز روایت کرے اس کے بعد جو ہے منکر کا کہ ایک ضعیف راوی دوسرے مختلف سقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز نقل کرے شاز اور منکر ایک ہی چیزیں ہیں شاز وہ ہے جو سقہ راوی سے آئے منکر وہ ہے جو غیر سقہ راوی سے آئے اور آخری درجہ ہے متروک کا یعنی وہ حدیث جس کو ترک کر دیا گیا وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یقین سے قطیت کے ساتھ کہ یہ موضوع ہے اور حضور ریات اسلام سے جھوٹ منسوب ہے لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ عمل کرنے کے قابل بات نہیں ہے یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے کسی ایسے آدمی سے روایت ہوئی یا ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ ان کی یادداشت درست نہیں ہے ایک مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے نیک آدمی ہوں گے بزرگ ہوں گے لیکن ذہنی طور پر اس درجے کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسے کے قابل ہو یہ روایت روایت متروک کہلاتی ہے یہ حدیث ناقابل قبول کی مختلف قسمیں تھیں اور آخری درجہ جس کو صرف مجازن حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے موضوع سے مراد وہ قول یا وہ بات جو غلط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئی ہو لیکن حضور کا ارشاد یا حضور کا عمل نہ ہو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا محدثین نے اسی لیے ساری کاوشیں کی اور ان چیزوں کا پتہ چلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کر دوں اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں آج موجود ہیں بشمول Bible old testament new testament اور ساری مذہبی کتابیں وہ ہسٹوریکلی ہمارے موضوع احادیث سے بھی کم درجے کی موضوع احادیث بھی ہسٹوریکلی اسٹیبلشڈ ہیں کم از کم یہ تو پتا ہے کہ کس نے وضع کی کس زبان میں وضاح کی وہ کس زمانے کا آدمی تھا کس علاقے میں وضع کی اس کے الفاظ کیا تھے وہ الفاظ بھی ہم تک پہنچے ہیں بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے میں لکھی گئی کس زبان میں لکھی گئی کس نے لکھی کہاں لکھی تو ہسٹوریکلی ہماری موضوع احادیث زیادہ سچی ہیں بہ نسبت ان کتابوں کے جن کو آج مذہبی کتابیں لوگ مانتے ہیں اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر لیں موضوع کا موضوع ہونے کا پتہ ایک تو اس لیے چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیا کرتے تھے ایک شخص تھا غالباً عبد الکریم ابن ابلا اوجا اس کا نام تھا عبد الکریم ابن ابل العجا شاید ممکن ہے یہ نام ہو میں بھول گیا ہوں لیکن مجھے یہ یاد ہے یہ شخص ہارون رشید کے زمانے میں گرفتار ہوا اور اس کے بارے میں یہ شکایت ملی کہ یہ جھوٹی حدیثیں گھر گھر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہارون رشید عدالت میں اس کے سزائے موت کا حکم ہوا اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ سزائے موت خلیفہ کے یہاں سے کنفرم ہوا کہ آج بھی ہوتی ہے اسٹیٹ کنفرم کرتا ہے خلیف ہارون رشید نے اس کو بلایا انکوائری ہوئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چار ہزار حدیثیں اس نے کہا کہ میں نے چار ہزار حدیثیں گھڑ کے منسوخ کر دی جب سزائے موت کے لیے لے جانے لگے تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مجھے مروا تو رہے ہیں لیکن ان چار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کے پھیلا دی ہیں جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا ہے ہارون نے کہا کہ تم ان چار ہزار کی فکر نہ کرو اگر چالیس ہزار بھی تم پھیلا دیتے تو ہمارے یہاں شعبہ عبد الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں الزی یونخل نخلن جو چھاج کے نکال دیتے چھلنی میں سے یہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے گویا ایسے محدثین جن کا ہارون رشید نے ذکر کیا کہ شعبہ ابن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کر نکال دیں گے الگ الگ کھٹے کھورے کو کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیں گے تم اس کی فکر نہ کرو چنانچہ انہوں نے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیا اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا چیز حضور کا ارشاد ہے اور کیا حضور کا ارشاد نہیں ہے یہ تو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے نے یا گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا کہ میں نے گھڑا ہے لیکن اکثر جگہ وہ اعتراف نہیں کرتا تھا یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے گھڑی سب سے پہلے یا وہ گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور بعد میں مر گیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی اس کی کچھ نشانیاں اور پہچانے علماء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع حدیث کو الگ جمع کیا ہے اس کے شروع میں وہ اصول بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے اس میں سے سب سے بڑی پہچان تو وہ ہے جو الفاظ کا جھول یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں رکاقت اللحن رکاقت العبارہ یا رکاقت اللفظ رسول اللہ صلی علیہ وسلم فساد و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے حضور افسا العرب ہے اور دنیا نے تسلیم کیا کہ حضور افسا العرب ہے اس لیے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا یا گھٹیا عبارت پر مبنی ہو یا عبارت اس کی جھول رکھتی ہو فساد و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو وہ بالبداحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتی جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سال ہا سال انہوں نے شب و روز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کو ایک بصیرت اور ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کا اشاد نہیں ہو سکتی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ذاتی سبجیکٹو اوپینین سے رائے دے دیتا تھا ایسا نہیں تھا لیکن ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے پھر تحقیق سے ثابت ہو جاتا تھا کہ واقعی گڑبڑ ہے ایک محدث نے لکھا کہ صحیح حدیث کا لہو زو ان کا زو ان نہار حدیث صحیح میں تو ایسی روشنی نکلتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے اور حدیث موضوع میں لہو ظلمت کا ظلمت اللیل جیسے رات کی تاریخی ہوتی ہے اس طرح کی تاریخی معلوم ہوتی ہے اس سے وہ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں یہ جھول ہے بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کر دی جو عام عقل و مشاہدے کے خلاف ہیں عقل و مشاہدے کے خلاف اگر کوئی چیز ہے اور بعض بڑی مذہب کا خیر چیزیں مشہور ہیں کہ مرغا جب بولتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا بھائی مرغے کا فرشتے سے کیا تعلق ہے بال غلط بات ہے اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو بڑی فضول قسم کی وہ مشہور ہیں بعض چیزیں ہیں جو غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نازب اللہ کوئی ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیائی یا غیر اخلاقی مبنی ہو میں بہنے ہیں اس لیے بیان نہیں کر سکتا ایسی مثالیں ایسی موجود ہیں جو بڑی فضول اور بے حیا قسم کی چیزیں حضور سے منسوب کر دی کس لیے کر دی بد کردار تھے خود شرارت میں کر دی کھیل میں ویسے ہی کر دی مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں ایک اور چیز ہے کہ جو اکثر وائزوں کی آپ نے سنا ہوگا اور محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل پر کسی چھوٹے عمل پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پہ بڑا معلوم ہو اس کی مثالیں حدیث کی کتاب میں ہیں آپ موضوعات پہ نظر ڈالیں تو مل جائیں گی کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہے تو اس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہوں گے ان ستر ہزار فرشتے اس کے لیے روزانہ دعا کریں گے اور ہر دعا سے ستر ہزار فرشتے نکلیں گے وہ دعا کیا کریں گے اور قیامت تک اس کے لیے دعا کریں گے یہ فضول سی بات ہے مطلب آدمی کلمہ شہادت پڑھے لا لا للہ پڑھے اس کا عجر و ثواب اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات کہ اس سے اتنے فرشتے نکلیں گے اتنے موتی ہوں گے اتنے یہ ہوگا اس طرح کا کلام رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زبانوں سے نہیں نکلتا تھا صحیح بخاری پوری پڑھ جائیں آپ کو اس طرح کی کوئی فضول قسم کی چیز نظر نہیں آئے گی صحیح مسلم میں نہیں آئے گی موتا مالک میں نہیں ملے گی یہ قصے کہانیوں میں وائزوں کے بیانوں میں اور جو ایسے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ بیان کرتے ہیں اس میں اس طرح کی چیز ملے گی اس میں جنت کی کیفیات اور جہنم کی کیفیات اور اس کی اتنی تفصیلات کے جیسے کسی نے فلم بنائی ہو اس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئی یہ موضوع حدیث کی کی ایک علامت ہے موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی کیسے ہوا اس کے مختلف اسباب ہوئے یہ نہیں کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بدیانت تھے بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک صحابی کا قول ہے ایک صحابی کا قول ہے سننے والے نے صحابی نے بیان کیا سننے والے نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا انہوں نے غلط فہمی سے اس کو حدیث بیان کر دیا حالانکہ وہ ارشاد کسی صحابی کا تھا اس لیے محدث تو اپنی اصطلاح میں اس کو حدیث موضوع قرار دیں گے اس لیے کہ حضور کا ارشاد نہیں ہے لیکن ایکچولی وہ کسی صحابی کا ارشاد ہوگا بعض اوقات ایسا ہوا کہ کسی بڑے نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبے والے مخلص آدمی تھے لیکن عقل میں ذرا کم تھے انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اب انہوں نے کہا اتنی اچھی بات حضور نے شاید فرمائی ہو انہوں نے اس کو حدیث بیان کر کے بیان کرنا شروع کر دیا بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مسلحت سے اپنے اپنے سیاسی موقف کی تائید میں حدیثیں ایجاد کرنی شروع کر دی جب اختلاف سیاسی ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اور بہت سے واقعات ہوئے پہلی صدی ہجری میں تو کچھ لوگوں نے بد بدنیتی سے حضور سے ارشادات منسوخ کر دیے تاکہ اپنے سیاسی موقف کی حمایت اس سے حاصل کر سکیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اسی طرح سے بعد میں جب فقی یا کلامی یا عقائد میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنے اپنے پسندیدہ شخصیتوں کے بارے میں حدیث منسوب کر دی مثلا ایک صاحب نے حدیث گھڑ دی امام بنیفا کے بارے میں کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا ہوا سراج امتی سراج امتی سراج امتی میری امت کا چراغ ہوگا میری امت کا چراغ ہوگا ایسا کوئی حضور کا ارشاد نہیں ہے بالکل جھوٹ فضول بات ہے کسی حنفی نے جو بڑا متشدد تھا امام شافی کے بارے میں نواز باللہ گھڑ دی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا جو قال اللہ محمد ابن ادریس ہوا اشد امتی من ابلیس وہ ابلیس سے زیادہ میری امت کے لیے نقصان دہ ہوگا اللہ من ذالک امام شافی جیسے انتہائی متقی و بزرگ اور مخلص مجتہد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلا دی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام لے کر کوئی پیشن گوئی نہیں کی جس حدیث میں نام کے ساتھ پیشن گوئی ہے وہ ساری کی ساری حدیث سے موزوں ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قوم یا پیشے کے لوگوں کی برائی نہیں بیان کی کہ بسرے کے لوگ برے ہیں کوفہ کے اچھے ہیں یا خوراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں جہاں کسی علاقے کے لوگوں کی برائی ہے وہ حضور کے زمانے میں مبارک کے الفاظ نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا قرآن پاک میں لایا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ استحضا نہ کرے حضور ایسا کیسے کہہ سکتے تھے کسی قبیلے کا نام لے کے برائی کہ فلاں قبیلے کے لوگوں میں یہ برائی ہے یا فلاں علاقے کے لوگوں میں یہ برائی ہے یہ حضور نہیں فرماتے تھے اس طرح کے جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں یہ کچھ علامات اور پہچانے ہیں جو علم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے صرف ایک چیز آخری رہ گئی وہ ہے کہ سما جب محدث کیا کرتے تھے اسی وقت بیان کرنی چاہیے تھی سما میں نے کہا کہ تحمل کا سب سے اونچا درجہ ہے محدث سے براہ راست سننا پھر سننے کے بعد جب آگے شاگرد بیان کرتا ہے تو وہ بیان کرنے کے جو الفاظ ہیں اس کے مختلف درجے ہیں سب سے اونچا درجہ ہے سمے تو یقول سمے تو ہوں یقول کہ میں نے ان کو سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرما رہے تھے اس کی مثال صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے میں کر دیتا ہوں امام بخاری کہتے ہیں یہ پہلا باب ہے بخاری شروع ہوتی ہے کتاب بد الواحی اور پہلا باب ہے باب کئی فقان بد الواہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بیان کرتے ہیں حد الحمیدی کالا حدثنا سفیان ابن سعید الصاری کالا اخبر محمد محمد ابراہیم الطیبی ان سمع القمت ابن وقاص اللیسی یقول کہ انہوں نے القمہ ابن وقاص اللیسی کو یہ کہتے ہوئے سنا سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو ممبر پر یہ اشاد فرماتے سنا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ فرما دیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشاد فرماتے سنا کہ یہ سب سے اونچا درجہ ہے جس میں محدث یہ کہ میں نے ان کو سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے دوسرا درجہ ہے حدثنی کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا اس کے بعد حدثنا کہ انہوں نے ہم سے بیان کیا حدثنا سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے سننے والے ایک سننے والا ہو تو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آدمی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا اس لیے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہو وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت سے ہوں پھر ہے اخبارانہ اخبارانی جس میں شاگرد نے پڑھا اور استاد نے سنا پھر اخبار جس میں بہت سے شاگردوں نے پڑھا اور ایک اور سب نے سنا پھر ہے اخبرانی قرآن علیہ و ناسماؤ کہ ان پر دوسرے لوگ کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا نہ میں پڑھنے والا تھا نہ سننے والا تھا نہ سنانے والا لیکن میں سننے والا تھا پھر ہے امبا انی پھر امبا انا پھر عن فلان اور کالا فلان عن فلان میں اس کا امکان ہے فلاں سے روایت ہے اب ضروری نہیں کہ انہوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو یا کالا فلان فلاں نے یہ فرمایا اس میں دونوں امکان موجود ہیں امام بخاری کی جن تعلقات کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تعلقات وہ ہیں کہ جس میں امام بخاری کوئی سند بیان کیے بغیر قال فلان کہہ کے کوئی چیز نقل کرتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں یہ صحیح بخاری کا باب ہے باب قول یہ آخری باب ہے ایک میں نے پہلے باب کی مثال دے دے دی تھی ایک آخری کی دے دیتا ہوں صحیح بخاری کا اول آخر آج ہو گیا آخری حدیث ہے اس کا باب ہے باب قول اللہ تعالی و ندا الموازین القسط القیامہ باب اس باب کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہم برابر تولنے والی ترازویں رکھیں گے روز قیامت وہ ان نہ امال بنی آدم وقول یو زنون اور اس باب کے بیان میں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا یہ امام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے پھر کہتے ہیں وقالہ مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں تابعی ہیں امام بخاری کی پیدائش سے ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا امام بخاری کو سند نہیں لا رہے وقال مجاہد القستاس العدل بالرومیہ یہ جو ہے نا قسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول نقل کیا ہے القستاس العدل بالرومیہ رومی زبان میں قسطاس انصاف کو کہتے ہیں وہ یقال القسط مصدر المقصد مزدر اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقصد کا مزدر ہے وہ العادل تو عبداللہ ابن عباس کہ شاگرد مجاہد کا قول امام بخاری نے بغیر صنعت کے نقل کیا ہے اس کو تعلیق کہتے ہیں اس طرح کی تعلیقات کو ساڑھے تین سو کے قریب ہیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں چودہ ہیں ظاہر تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جو صحیح بخاری کی اصل روایات کا اور انہوں نے باپ کے عنوان کی وضاحت میں اس کو نقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پہ نقل نہیں کیا یہ کل ایک بہن نے پوچھا تھا کہ تعلیقات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تو تعلیقات کا مفہوم یہ ہے اور قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں جسٹس کہتے ہیں آج لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت سی کتابیں اتھینٹک نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہے اس بات میں کس حد تک سچائی ہے خاص طور پر سیاست تک لیے بات کہی جاتی ہے میرا خیال ہے میری آج کی ساری گفتگو اسی سوال کا جواب ہے یہ جو حدیث صحیح کے معیارات اتنے مشکل میں نے بیان کیے سیاہ ستہ کے ساری کتابیں میں ساری احادیث انہیں معیار پر ہیں اور وہ بیشتر صحیح ہیں جو صحیح نہیں ہے وہ حسن ہے اور حسن بھی قابل قبول ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں معدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں کہ اخباروں اور ٹیلی ویژن پر جو موضوع اور احادیث کو نشر کرتے ہیں تو کیا علماء کی جماعت بیٹھ کر اس کی تحقیق کرتی ہے یا ایسے ہی بیان کر دی جاتی احادیث جو ٹی وی یا ریڈیو وغیرہ پر آتی ہیں اس میں دو قسم کی احادیث ہوتی ہیں ایک حدیث تو وہ ہے جو اسکرین پہ لکھی ہوئی آتی ہے خبر نامے سے پہلے یا اور مواقع پر وہ تو میں نے ان کو کافی عرصہ پہلے کو دو سال پہلے ایک مجموعہ کوئی ڈھائی سو تین سو احادیث کا اردو ترجمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے دیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسی میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستند ہیں لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پہ آئے ہیں اور اپنے طور پہ بیان کرتے ہیں تو وہی ذمہ دار ہیں اس کا ٹی وی یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ کوئی نہیں معلوم کہ کوئی شخص کیا حدیث بیان کرے گا اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے حضرت یزید کے بارے میں جو حدیث ہے کہ میری امت کی ایک جماعت جو فنا علاقے استنبول کا ذکر ہے قسطنطنیہ کو فتح کرے گی وہ جماعت جنت میں جائے گی تو اس جماعت کے سپہ سالار یزید تھے کیا یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ آپ نے خاص جماعت کو اس میں تعظیم دی ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ امام وہ مسند امام احمد میں بیان ہوئی ہے اس کے الفاظ میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں اس میں یزید میرے خیال میں شامل نہیں ہے اس کے الفاظ ہیں کہ لطف تتحن مدینہ نہ تقیسر کہ تم ضرور بے ضرور قیصر کے شہر کو جو قسطنطیہ جس نام سے مشہور تھا فتح کرو گے امیر ولنعم ولا جیشا الجیش وہ امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کتنا اچھا لشکر ہوگا قسطنطنیہ کی فتح چودہ سو بانوے عیسوی میں ہوئی تھی یزید نے بھی بہت سے لوگ جاتے رہے اس میں حملہ کرنے کے لیے کہ شاید فتح ان کے ہاتھوں ہو جائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جائیں لیکن ان کے ہاتھوں فتح مقدر نہیں دی فتح محمد الفاتح کے ہاتھوں مقدر تھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا اور اسی لیے اس کو فاتح کہا جاتا ہے جیسے کہ اس نے اسپین فتح کیا تھا ایک روایت تو یہ فتح کے بارے میں ہے ایک دوسری روایت ہے یہ بھی مسند امام احمد میں ہے جس میں ہے کہ اول اول جیشن یغزو مدینہ قیصر مغفور الحم یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پہلا وہ لشکر جو مدینہ قیصر یعنی قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہوگا اب اس میں یغزو کا لفظ ہے کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یا فتح کر لینا مراد ہے اس لیے کہ بعض روایت میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے حملہ کرنا مراد ہے تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے بڑے صاحب کرام بھی شریک تھے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بڑھاپے میں اسی سال کی عمر میں اسی وجہ سے تشریف لے گئے تھے کہ وہ اس بشارت کے مشتاق بن سکیں چنانچہ وہیں دوران محاصرہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفیر عمل میں آئی استنبول میں ان کا مزار آج بھی ہے اور آپ میں سے جو گئی ہوں نے دیکھا ہوگا میں نے بھی کئی بار زیارت کی ہے اس کی اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اس کو پتا ہے کہ کون اس کا مزداق ہے کون نہیں یہ سوال کیا ہے میرے ذہن میں تھا کہ یہ پوچھا جائے گا آپ نے کہا ہے کہ نبی نے اپنے بعد کے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فرمائی لیکن کیا قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی کا نام ملتا ہے نبی سے کہ ان کا یہ نام ہوگا امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے ان میں جو تواتر والی بات یاد رکھیں وہ صحابہ کے دس بارہ صحابہ سے مروی ہیں اور صحابہ کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہیں وہ انفرادی طور پہ ساری اخبار احاد ہیں ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے قدر مشترک یہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانے سے پہلے ایک ایسا قائد ایک ایسا متدین اور ہدایت یافتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میرے طریقے کو دوبارہ زندہ کر دے گا تواتر قدر مشترک کے اصول پر اس میں اتنی بات قدر مشترک ہے باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے ان روایات میں بہت سی ضعیف بھی ہیں بہت سی موضوع بھی ہیں اس لیے جہاں نام کے تیقن کے ساتھ آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہیں اور جو لوگ اس کو موضوع نہیں سمجھتے ان کے نظر میں وہ ضعیف اور اور حسن لگائی رہی ہے اس لیے یہ اصول کے نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ باقی رہتا ہے وہ مہدی کی احادیث سے ٹوٹتا نہیں ہے مہدی کی احادیث تواتر قدر مشترک سے ثابت ہیں اس میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے شب برات کے موقع پر اخبار میں شب برات کی عبادت کی فضلت کے بارے میں احادیث آئی ہیں یہ ایک ہی حدیث مشہور ہے میرے خیال میں یہ حدیث بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بہت نچلے درجے پر ہے پندرہویں شابان کی رات کی کوئی فضیلت حدیثوں کی کتابوں میں نہیں آئی اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد لہرت البرات نہیں ہے بلکہ لہت القدر ہے اسی کا نام لہت البرا ہے حدیث میں کہتے ہیں کہ اپنا جسم نماز میں کتے کی طرح نہ بچھاؤ اس میں جسم خود بخود اوپر ہو جاتا ہے اس کی وضاحت فرما دیں کتے کی طرح بچھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں بازو پوری طرح نہ پھیلائے جائیں بلکہ کوہنیاں اوپر رکھی جائیں کتا جب بیٹھتا ہے تو دونوں بازو پورے رکھ کے بیٹھتا ہے اس کی معانت ہے لیکن خواتین اگر جسم کو سمیٹ لیں اور کوہنیاں نہ رکھیں تو دونوں پر عمل ہو جاتا ہے اجازہ و مناولہ میں شیخ حدیث کی اجازت ضروری ہے تو قرآن پاک کی تفسیر یا اس کے علاوہ جو حدیث ہم پڑھ کر اس میں نے ارض کیا تھا یا آپ نے شاید وہ جملہ یاد نہیں رہا کہ اجازہ و مناولہ کے یہ طریقے اس وقت تک زیر بحث تھے اور ان کی اہمیت تھی جب تک کتب حدیث مرتب مدون ہو کے شائع نہیں ہوئی تھی اب ہر چیز مرتب ہو کے شائع ہو گئی ہے اگر آپ کسی شیخ حدیث کے پاس جائیں وہ واقعی آپ کا امتحان لے کے یہ محسوس کریں کہ آپ حدیث کو بیان کر سکتی ہیں تو پوری سیاستہ آپ کو دے کے کہیں کہ جی آپ روایت کر لیجیے اجازت دے دیں کاغذ بھی لکھ کے کہ اجازت ہے مجھے ایک بزرگ نے اجازت دی تھی لکھ کر یہ جاننے کے بعد کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا ہوں اور میرے پاس تحریری اجازت موجود ہے تو آج کی کیفیت اور ہے یہ اس زمانے کی تھی جب احادیث مرتب ہو کے اس طرح سے یقینی طور پہ سامنے نہیں آئی تھی آپ نے فرمایا کہ وہی چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئی یہ جو چوبیس ہزار مرتبہ کا ذکر ہے یہ کئی کتابوں میں آیا ہے علامہ سیوتی نے الاتقان میں بھی لکھا ہے اور علامہ زرکشی نے البرحان میں بھی لکھا ہے اور جہاں جہاں وہی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کی ہیں وہاں چوبیس ہزار مرتبہ کا ذکر ہے اس لیے چوبیس ہزار مرتبہ کی بات اگر درست ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت بھی وہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقیناً وہی کے ذریعے نازل ہوئی لیکن وہی کے کسی خاص طریقے کے ذریعے نازل ہوئی جس سے قرآن پاک نازل ہوا روایت میں ہے کہ حضور نے قوم ہمر کی تعریف کی میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا اگر کسی قوم کی برائی ہوئی برائی حضور نے نہیں کی تعریفیں تو بہت سو کی کی ہیں انصار کی تعریف بھی کی ہے یمنیوں کی تعریف بھی کی ہے علیمان حکمت یمانی یتن قریش کی تعریف بھی کی ہے تعریفیں بہت سو کی کی ہیں لیکن برائی اگر کسی قوم کی کی ہو کہ فلاں قبیلے کے لوگ بڑے برے ہیں بڑے چور ہوتے ہیں یا حبشی بڑے لالچی ہوتے ہیں اس طرح کی بات حضور نہیں فرماتے تھے تعریف تو حضور ہمیشہ کرتے تھے اچھے لوگوں کی اچھے کام کی تعریف ہمیشہ کرتے تھے تو ہمیر کی تعریف بھی کی ہے ایک آخری سوال اور ہے لیکچر کے شروع کا حصہ یہ قطع دلالت قطع ثبوت تو کل میں نے بتایا تھا کل میں نے ارض کیا تھا کہ قرآن مجید اور سنت یا حدیث اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اصطلاح نس کہتے ہیں نس مثلا یہ حدیث ہے اس میں سے یہ عبارت میں پڑھتا ہوں کہ حضور اصلاۃ اسلام نے فرمایا کہ یا خز الجبار عز وجل سماوات ہی ہی بیدی ہی یہ نس ہے قرآن پاک کی کوئی آیت یوسم اللہ فیولادم نظک یہ نس ہے تو جتنی نصوص ہیں وہ قرآن پاک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے قطعی ثبوت جس کا ثبوت قطعی طور پر یقینی طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ نس قطعی ہے پورا قرآن پاک قطعی ثبوت ہے اور احادیث متواترہ قطعی ثبوت ہے تواتر کی پانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں وہ قطعی ثبوت ہے اس کے علاوہ جو احادیث ہیں جو خبر واحد ہیں یا غیر متواتر ہیں وہ ضنی ثبوت ہیں یعنی اس بات کا ایک فیصد بھی اگر ایک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں بیچ میں کسی کو بھول چک ہو گئی ہو تو قطعیت تو ختم ہو گئی ضنیت آ گئی تو ضنی ثبوت کچھ احادیث ضنی ثبوت ہیں اور کچھ احادیث اور پورا قرآن مجید قطعی ثبوت ہے یہ بات تو واضح ہو گئی نا اس کے بعد یہ جو ساری حدیثیں ہیں اور سارے قرآن پاک کی آیات ہیں ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کر ان کے معنی و مطالب میں کچھ آیات اور احادیث ہیں جن کے معنی و مطالب قطعی ہیں یقینی ہیں قرآن مجید میں ہے کہ دن سرات المستقیم سرات المستقیم سے کیا مراد ہے ہر ایک کو معلوم ہے شریعت کا بتایا ہوا راستہ یہی سرات مستقیم ہے اس میں کوئی دو راستے مراد نہیں ہو سکتے کوئی کل یہ کہے کہ جدے سے جو مکے کو سڑک جا رہی ہے یہ سرات مستقیم ہے تو یہ گمراہی ہوگی اس لیے کہ سرات مستقیم کیا ہے سب کو پتا ہے اسی طرح سے حدیث میں آپ یہ دیکھ لیں کوئی حدیث میں کھولتا ہوں یہاں سے آیا کہ ان شیطان یا حضر کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے شیطان سے کیا مراد ہے ہر ایک کو معلوم ہے کوئی کہے کہ نہیں شیطان سے مراد تو فلاں آدمی ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے نہیں وہ مراد سب کو پتا ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے یہ جو مفہوم ہے دلالت کے معنی مفہوم یہ جو دلالت ہے مفہوم کی یہ قطعی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان سے مراد کیا ہے اور سراط مستقیم سے مراد کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جو دو رائے کرے گا وہ گمراہی پھیلائے گا اور غلطی کرے گا لیکن کچھ آیات قرآن کچھ احادیث ایسی ہیں جس کی ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں میں نے مثال دی تھی کل کے الماء الکثیر لائن جس کے زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اب ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے اتنا بڑا تالاب ہو جتنا یہ کمرہ ہے ایک مطلب یہ کہ دو بڑے مٹکے مراد ہوں ایک مطلب یہ کہ اتنا بڑا پانی ہو جتنا راول ڈیم میں بھرا ہوا ہے یہ سارے مفہوم ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطعی نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ ایک ہزار فیصد درست ہے اور باقی غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یہ ضنی ثبوت ہوا قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مفہوم سمجھا دوسرے مفسر نے دوسرا سمجھا اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے یہ ضنی ثبوت ہے اس لیے کہ کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطیت کا وہ معیار نہیں اختیار کیا جا سکتا جو مثلا سراط مستقیم کے بارے میں ہے جو مثلا سلاد زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہے تو یہ چیزیں ضنی ثبوت کہلاتی ہیں تو نصوص کی چار قسمیں ہیں سب سے اونچا درجہ ہے جو قطع دلالت اور قطع ثبوت دونوں ہیں دوسرا درجہ ہے جو قطع ثبوت ہے ضنی دلالت ہے تیسرا درجہ ہے جو ضنی دلالت ہے قطع ثبوت ہے اور آخری درجہ ہے جو زنی و دلالت ہے زنی و ثبوت ہے مجھے بات واضح ہو گئی تو آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین